عبداللہ بن ابی ووف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب سورج ڈوب گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول کیونکہ آپ روزے سے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اندھیرہ ہونے دیں تو بہتر ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ستو گھول انہوں نے عرض کیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اور اندھیرا ہو لینے دیں تو بہتر ہے ابھی دن باقی ہے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترو اور ستو گھول لو آخر تیسری مرتبہ کہنے پر انہوں نے اتر کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستّو گھولا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ رہی ہے تو روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ستانوے